آج کل جو پرائز بانڈ اسی قسم کے دوسرے بانڈز ہوتے ہیں اس پر جو انعام کی رقم ملتی تھی اس کا کیا مسئلہ اس پر ہمارے استاد گرامی مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ بانڈ رکھنا یا بانڈ پر انعام لینے کو جائز قرار دیتے تھے ان کی وقار الفتوا میں یہ فتوا ان کا چھپا ہوا بھی موجود ہے